اصل میں جماعت ثانی ایسے مو جیسے اسٹیشن کی مسجد ہے ایئرپورٹ کی مسجد یہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے تو بغ اکیلے نماز پڑھنے کے علاوہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں لیکن باضابطہ طے کر کے جیسے ہم یہاں یہ طے کریں کہ اب ہماری ایک جماعت ہوگی سوا ایک بجے دوسری ہوگی ڈھائی بجے یا دو بجے یہ تو جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ہاں دفتر ہیں دفتری اوقات ہیں کسی کو چھٹی ملتی کسی کو چھٹی نہیں ملتی مثال طور پر اسٹاک ایکسچینج تو وہاں وہابیوں کا قبضہ ہے وہ اپنی نماز پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد سنیوں کی نماز ہوتی ہے ہمارے اندر ایک تو وہی نماز ہے نا جو ہماری نماز ہوتی لیا یہ ہے تو کئی ایسے اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ایئرپورٹ جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ایسے موقع پر وہ دوسری جماعت اگر اپنے وقت میں کر لیں تو تنہا پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں پھر اس مسلے سے ہٹ کر کے پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھی پہلے جماعت ہو چکی جی ہاں اگر جگہ کی کمی ہے اگر وہاں جگہ کی کمی ہے اور بعد والے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر ایسا کر لیں تو صحیح اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آدمی سست ہو جائے گا پڑھا رہے گا لیٹر رہے گا چلو دوسری کے ساتھ پڑھ لو تو اصل جماعت پھر وہ ہوگی جو پہلے ہوئی اس کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو بعد والی جماعت ہے